بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب دس خزانے مصنف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی تعارف اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اس مجموعہ کا نام دس خزانے ہے دس رسائل پر مشتمل یہ کتاب جہادی دعوت کے اتقاع کی گواہ ہے جی ہاں موجودہ عالمگیر جہادی تحریک اور اس کی دعوت کس طرح پروان چڑھی اس کتاب کے رسالے اس کٹھن سفر میں شریک کار رہے ہیں میں نے گزشتہ سولہ سال میں جہاد کو آگے ہی بڑھتے دیکھا ہے بلند ہوتے عروج پاتے چوٹیاں سر کرتے اور ہر رکاوٹ کا مذاق اڑاتے اور اب بھی کھلی آنکھوں سے جہاد کو آگے بڑھتے ترقی پاتے دیکھ رہا ہوں جہاد کو بلندیاں سر کرنے کے لیے جو کچھ درکار ہے اسلام اور جہاد کے دشمن خود وہ سب کچھ فراہم کر رہے ہیں جہاز کو اڑانے کے لیے ایندھن کی اور جہاد کو بلند ہونے کے لیے ظلم کی ضرورت پڑتی ہے کافر اور منافق جس قدر ظلم بڑھاتے چلے جائیں گے جہاد مضبوط ہوتا جائے گا بلند ہوتا جائے گا اتنا بلند اتنا اونچا کہ اس کے خلاف پھونکے مارنے والے غم غصے خوف اور گھٹن سے مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے یہاں تک کہ دجال بھی جو لوگ دہشت گردی کا نام لے کر جہاد کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ہوائیں ان کا مذاق اڑا رہی ہیں پہاڑ ان پر ہنس رہے ہیں زمین انہیں نگلنے کے لیے بیتاب ہے اور آسمان ان پر قہ برسا رہا ہے اور سب زبان حال سے کہہ رہے ہیں او ظالمو جہاد اللہ پاک کا کلمہ ہے کیا اللہ پاک کے کلمے کو مٹایا جا سکتا ہے نہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں کسی کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاد کو بلند ہونے کے لیے ظلم کی ضرورت پڑتی ہے یاد رکھیں سب سے بڑا سچ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کے الفاظ اس دنیا کا اٹل قانون ہے کتال یعنی جہاد کا فریضہ آسمان پر تھا زمین پر ابھی صبر کی حکمرانی تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہننے پندرہ سال ہونے کو تھے جہاد کا فریضہ زمین پر نہیں اترا تھا حالانکہ زمین اس کے لیے ترس رہی تھی تڑپ رہی تھی بلک رہی تھی روتی آنکھیں بار بار آسمان کو اٹھتی تھیں پھٹے ہوئے دامن بار بار پھیلائے جاتے تھے مگر حکیم مطلق اپنے کاموں کی حکمت خود جانتا ہے دعائیں التجائیں اور تمنائیں بلند ہوتی رہیں صبر کا امتحان جاری رہا نصیب افراد اس میں کامیاب ہوتے رہے تب اچانک آسمان سے گرجدار پیغام نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے زمین پر چھا گیا ادین اللہ علی نصرہم لقدیر جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے جن پر جنگ تھوپی جا رہی ہے ان کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے غور کریں قتال کا پہلا حکم کس شان سے اور کن الفاظ میں نازل ہو رہا ہے بے انہم ظلم ظلم قتال کو کھینچ لایا اب ان دونوں کا ساتھ مسلسل رہے گا ظلم جس قدر بڑھے گا قتال اسی قدر طاقتور ہوگا ظلم جس قدر پھیلے گا کتال اس سے بھی زیادہ دامن پھیلائے گا ظلم اور تشدد کے ذریعے جہاد و کتال کو ختم کرنے کی باتیں کرنے والے پاگلوں تمہارا ظلم تمہاری بربریت اور تمہارے ستم جہاد و کتال کی خوراک ہیں اور ظلم کرو اور ستم ڈھاؤ جہاد بڑھتا چلا جائے گا جہاد پھیلتا جائے گا جہاد تمہیں اور تمہارے ناپاک نظریات کو نگل جائے گا جہاد تمہاری قوت کا بھرکس نکال دے گا جہاد تمہارے غرور کو توڑ دے گا جہاد تمہاری تنی ہوئی گردنوں کو مروڑ دے گا جہاد تمہارے عزائم کو کچل دے گا اور ایسا ہو رہا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہو رہا ہے میری ان سادہ سی باتوں میں شک کرنے والے ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ جہاد گزشتہ بیس پچیس سال سے گھاٹے میں جا رہا ہے یا فائدے میں پیچھے گھسٹ رہا ہے یا آگے لپک رہا ہے نیچے گڑ رہا ہے یا اوپر چڑھ رہا ہے جہاد و قتال کبھی بند نہیں ہوتے مگر کبھی سمٹتے ہیں اور کبھی پھیلتے ہیں یاد کیجئے انیس سو اٹھتر تک جہاد کہاں نظر آ رہا تھا جہاد پر کتنے جلسے ہوتے تھے کتنی کتابیں لکھی جا رہی تھیں کتنے ٹریننگ سینٹر تھے کچھ بھی نہیں بس کچھ اونچی چوٹیوں پر اور کچھ گہری کھائیوں میں جہاد کا ٹھکانہ تھا پھر ظلم آیا سوویت یونین نے انیس سو اناسی میں اپنی فوجیں باقاعدہ طور پر افغانستان میں داخل کر دی بستیاں اجڑنے لگیں طیارے گرجنے لگے بم چنگاڑنے لگے ہزاروں افراد بلڈوزروں کے ذریعے زندہ دفن کر دیے گئے خلاصہ یہ کہ ظلم میدان میں اتر کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا تب قتال ایک نئی شان سے اتر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے لگا تب پاکستان میں کہیں کہیں جہاد کی آواز سنائی دینے لگی مگر جمود ابھی تک طاری تھا انیس سو اٹھاسی تک مجاہدین قسم پرسی کے اور دعوت جہاد اجنبیت کے عالم میں سرگرم رہی پھر اچانک جہاد کے غلغلے ہر سو بلند ہونے لگے ادھر وادی کشمیر میں ظلم اترا تو وہاں بھی قتال نے اس کا استقبال کیا بابری مسجد پر ظلم اترا تو ہند کے در و دیوار الجہاد کے شور سے تھرانے لگے بوسنیا میں ظلم اترا تو جن کو درست کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا وہ اسلام کی بلند ترین چوٹی جہاد پر جا پہنچے پھر افغانستان پر کروز میزائلوں کا ظلم اترا تو قتال نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں اپنا جلوہ دکھا دیا پھر ظلم نے صحراؤں کا رخ کیا تو قتال کوفہ بصرہ بغداد فلوجہ اور سامرا میں استقبال کے لیے موجود تھا خود سوچیے اور غور کیجیے کہ کل تک عراق میں جہاد کا نام جرم اور جہاد کا نعرہ پھانسی کا پھندہ تھا صدام حسین جہاد کا کٹر مخالف اور معاند تھا مگر جب ظلم اترا تو آج عراق کی زمین صرف مجاہد ہی نہیں فدائی مجاہد اگل رہی ہے کہاں سے آ گئے یہ سرفروشوں کے دستے آسمان سے گرے یا زمین نے اگلے کوئی سوچے کوئی سمجھے یہ امت بانج نہیں ہے اور قتال اللہ تعالیٰ کا محکم کلمہ ہے تم اور ظلم بڑھاؤ اور پھر دیکھو قتال کیسے کیسے جلوے دکھاتا ہے کیسے کیسے رنگ لاتا ہے مجھے خود یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک آمنے سامنے کا جہاد ضرور موجود تھا لیکن فدائی جہاد کے تذکرے نہیں تھے مگر جب ظلم نے ترقی کی تو جہاد نے بھی انداز بدلا اب آفاق و بلال کا آفاقی و بلالی دور ہے اور کافر اپنے ظلم پر پریشان ہے امید ہے کہ بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس بات کو سمجھنے سے ہی مایوسی کے پردے چاک ہوں گے ورنہ گورے کافروں کی بھڑکیں اور ان کے کالے سانولے غلاموں کی وفاداریاں دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بس جہاد ختم کتال کے دن گنے جا چکے مجاہدین اب نہیں بچ سکتے اب فوراً کافروں کی دیوار کے سائے میں پناہ لے لینی چاہیے مسلمان ہونے کے باوجود برملا کہہ دینا چاہیے کہ ناؤز باللہ ہمارا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہمارا مجاہدین سے کوئی واسطہ نہیں مدرسوں میں جہاد کی باتیں ممنوع قرار دے دی جائیں مساجد میں جہاد کے درس و باز پر پابندی لگا دی جائے اپنے آپ کو امن پسند فاختہ ظاہر کرنے کے لیے بین المذاہب کانفرنس سے منعقد کرانی چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جو موت اور قید کو ہم سے ٹال دے چاہے ایمان باقی رہے یا نہ رہے یاد رکھیں موجودہ حالات عارضی ہیں اور ایمان والے ضرور آزمائے جاتے ہیں اللہ کی قسم اگر ساری دنیا میں خدا نخواستہ کفر کی حکومت آ جائے اور دنیا میں صرف ایک مسلمان باقی رہے تب بھی اسے گردن نہیں جھکانی چاہیے اور نظریات نہیں بدلنے چاہیے تب بھی اسے کہنا چاہیے کہ اسلام سچا ہے اور جہاد اسلام کا قطعی اور محکم فریضہ ہے اور یہ کہ میں تمہارا نہیں رب کا بندہ ہوں میں تمہاری ظاہری طاقت اور اقتدار کو دیکھ کر اسلام سے ایک شوشہ برابر دستبردار نہیں ہو سکتا اور نہ اسلام کے کسی ادنا سے ادنا حکم کا انکار کر سکتا ہوں یاد رکھیں ظلم نے ایک دن ظالم سمیت مٹ جانا ہے جب کہ جہاد و قتال نے فتح پانی ہے ظلم اور ظالم نے جہنم میں جلنا ہے جبکہ جہاد اور مجاہدین نے جنت میں جانا ہے اپنے لیے عارضی امن کی خاطر ظلم اور ظالم کے سامنے جھکنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے دنیا کی گرمی کا بہانہ بنا کر جہاد چھوڑنے والوں کو قرآن کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے قل نار جہن اشد حرا لو کانو یفقون ترجمہ بے شک جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے زیادہ خطرناک ہے کاش لوگوں کو سمجھ ہوتی آج کی حکومتیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے مالداروں کو ڈرا رہی ہیں کہ جہاد پر مال خرچ مت کرنا ورنہ تمہیں آزمایا جائے گا افسوس کہ اکثر مالدار ڈر گئے ہیں اور انہیں بھول گیا ہے کہ وہ کس نبی کے امتی ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اور کتنی تکلیفیں برداشت کیں اسی طرح سادہ کپڑوں والے خفیہ اہلکار علماء کرام کو ڈرا رہے ہیں مدارس پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جہاد کا الہی حکم چھوڑ دو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بھول جاؤ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں نازل ہونے والے قتال کے حکم کو فراموش کر دو ورنہ تمہارا حشر مفتی شام زئی رحمہ اللہ اور مفتی محمد جمیل شہید رحمہ اللہ جیسا ہوگا معلوم نہیں کوئی ڈرتا ہے یا نہیں مگر یہ بات صاف ہے ڈرنے والوں کی زندگی میں اضافہ اور ڈٹنے والوں کی زندگی میں کمی نہیں ہوگی ایک منٹ تو درکنار ایک سیکنڈ کی بھی نہیں ہاں ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون مومن کون ہے اور منافق کون دیکھیے قرآن کی واضح نس قطعی ہے اے میرے دل تو بھی سن اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں آپ بھی سنو رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے الف میم احاسب الناس سو يتركوا ان يقولوا آمنا وهم وحم يفتنون وَلَقَدْ فتََََََََََّديين الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ترجمہ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے بس اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں حضرت شیخ الاسلام ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کچھ سہل آسان نہیں جو دعویٰ کرے ایمان و ابتلاع کے لیے تیار ہو جائے یہی کسوٹی ہے جس پر کھرا کھوٹا کسا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہے ان کے بعد صالحین کا پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں نیز امتحان آدمی کا اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتا ہے جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگا اسی قدر امتحان میں سختی کی جائے گی پہلے نبیوں کے متبعین بڑے بڑے سخت امتحانوں میں ڈالے جا چکے ہیں بخاری میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں فریاد کی حضرت ہمارے لیے اللہ تعالی سے مدد طلب کیجیے اور دعا فرمائیے یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں پر سختی اور ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک زندہ آدمی کو زمین کھود کر کھڑا گاڑ دیا جاتا تھا پھر اس کے سر پر آرا چلا کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے بازو کے بدن میں لوہے کی کنگھیاں پھرا کر چمڑا اور گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا تاہم یہ سختیاں ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائے گا اور اللہ تعالیٰ اعلانیہ ظاہر کر دے گا اور دیکھ لے گا کہ دعوی ایمان میں کون سچا نکلتا ہے اور کون جھوٹا اسی کے موافق ہر ایک کو جزا دی جائے گی تفسیر عثمانی صفحہ پانچ سو ستائیس ہم نے اللہ تعالیٰ کا واضح حکم بھی پڑھ لیا اور اس کی تفسیر بھی آج ہمارے چاروں طرف ایمان والے آزمائے جا رہے ہیں بسوں کو روک کر داڑھی پگڑی والوں کو اتارا جاتا ہے حکمران صبح سے شام تک مجاہدین کو کوستے ہیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں نماز اور جہاد سے تعلق رکھنے والوں کی فہرستیں تھانوں میں آویزاں ہیں آئے دن چھاپے اور کریک ڈاؤن اہل دین کا مقدر ہیں اللہ کے مخلص بندوں کے گھروں پر کالی نگرانی کا راج ہے مجاہدین کی چادر اور چار دیواری کا تقدس آئے دن پامال کیا جاتا ہے خفیہ اداروں کے اہلکار اور کالی وردی والوں نے ملک کو ایک شکار گاہ بنا لیا ہے مجاہدین کو پکڑ کر انعامات وصول کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں چھوڑنے پر بھاری رشوت لی جاتی ہے ہمارے کئی ساتھیوں کو پکڑ کر خوب شور مچایا گیا یہاں تک کہ بی بی سی پر فخریہ نعرے لگائے گئے اور چند دن بعد رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا کس کس کا نام گنواؤں جس افسر کی تنخواہ نو سے دس ہزار تھی وہ پاکستان کے دینی طبقے کو ستا ستا کر اب کروڑوں پتی ہے لاہور کا ایک مالدار باپ گزشتہ چند ماہ میں اپنے ایک سر پھرے بیٹے کی داڑھی اور لمبے بالوں کے عوض بیس لاکھ روپے رشوت دے چکا ہے جس کو عیاشی کے لیے مال کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ ایسے افراد کو اٹھا کر لے جاتا ہے پھر وہ رساق کو بتایا جاتا ہے کہ اگر میں نے ایک سطر لکھ دی تو یہ کھلا آسمان دیکھنے سے اور تم اسے دیکھنے سے زندگی بھر کے لیے محروم ہو جاؤ گے تب مجبور لوگ روتے روتے مال لٹاتے ہیں اور جہنم کے یہ انگارے سرکاری اہلکاروں کے پیٹ میں اتر جاتے ہیں آج ہمارے وہ ذرا سنبھالے نہیں سنبھلتے صبح و شام مجاہدین اور علماء کی دل آزاری ان کا مشغلہ ہے القاعدہ کے چھ سو پاک باز نہتے مجاہدین کو شہید کرنے کا دعویٰ ہر زبان پر اس طرح ہے جیسے انہوں نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہو کوئی نہیں سوچتا کہ وہ قتل کا اعتراف کر رہا ہے مسلمان کا قتل مجاہدین کا قتل مہاجر کا قتل اور اللہ کے اولیاء کا قتل آج کل ہر طرف ایک نئی بانسری بج رہی ہے کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ ختم کرنے ہیں اس بانسری کے بجتے ہی حضرت مفتی نظام الدین شام زئی رحمہ اللہ اور امام المخلصین حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان سر عام تڑپا دیے گئے ان ظالموں اور جاہلوں کو کون بتائے کہ جہاد کے لیے ماسٹر مائنڈ خود قرآن ہے اور تم قرآن پاک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے الغرض ہر طرف سے ایمان والوں پر آزمائش کے تھپیڑے ہیں تب ہمیں کیا کرنا چاہیے راستہ بدل لینا چاہیے خود کو بے بنیاد قرار دے دینا چاہیے ہرگز نہیں بلکہ میرے غمزدہ بھائیوں اور بہنوں یہ تو خوشی کا موقع ہے ہمارے رب نے ہمیں ایمان والا پا کر آزمایا ہے اب اللہ کرے ہم سچے نکلیں اور جھوٹوں اور منافقوں میں ہمارا شمار نہ ہو یاد رکھ اے میرے دل اور یاد رکھو اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں ہم خود اس آسمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہم کمزور ہیں اور مغلوب ہیں ہمارا رب ہمیں توفیق دے اور ہمیں تھام لے تو ہم ضرور کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے ہم رب کے حضور جھولی پھیلاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دل سے گڑ گڑاتے ہیں یا اللہ ہمیں کامیاب فرما ہم تیرے ہیں اور تیری رضا چاہتے ہیں ہم شرک اور کفر سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم جہاد سمیت تیرے ہر حکم کو مانتے ہیں یا اللہ ہم پر صبر و استقامت کی بوچھاڑ فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ہم نے تیرے بھروسے پر عزم کیا ہے ہمیں اپنے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ فرما میں گزشتہ کئی دن سے رونا چاہتا ہوں مگر ان چند آنسوؤں کو ترس رہا ہوں جو میرے دل کا بوجھ اتار دیں دل پر ایسی چوٹ لگی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ دل کہاں ہے اور زخم کہاں کاش میں خوب رو لیتا بہت سارے آنسو بہا لیتا مگر زندگی کا یہ کڑا امتحان میرے حواس پر چھا چکا ہے رات کو کمبل میں منہ ڈالتا ہوں تو اچانک وہ یاد آ جاتے ہیں اور مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا ہے ابھی دو دن سے خود کو اس کتاب کی تیاری میں بہلا رہا ہوں مگر کہاں اٹھتے بیٹھتے وہ آ جاتے ہیں اور میں کبھی غم کبھی غصے کبھی احساس محرومی اور کبھی جذبات میں سلگنے لگتا ہوں پھر وہ مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں معلوم ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بالکل یہی کیفیت ہے ظالموں نے ایسا وار کیا کہ ہمارے دل کے سکون کو چاٹ گئے ہم موت پر یقین رکھنے والے اس کا تذکرہ کرنے والے اور شہادت کے فضائل سننے والے لوگ ہیں پھر ہمیں یہ تازہ شہادت کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے چہرے پر رونق اور سکون کی جنت کا سایہ صاف نظر آ رہا تھا وہ شہادت اور سعادت کے نور سے دمک رہے تھے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بہت کامیاب زندگی گزار کر گئے اور اتنا صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ قیامت تک کا سامان ہو گیا ہے مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ انہوں نے روانگی کے لیے خود ہی درخواست دے رکھی تھی جی ہاں حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ اور حضرت مفتی شام زئی شہید رحمہ اللہ کے بعد ان کا دل یہاں نہیں لگ رہا تھا انہیں رب سے مانگنے کا سلیقہ اور منوانے کا کرینہ آتا تھا وہ صرف رب ہی کے سامنے بلکتے تھے مگر میں سوچتا ہوں کہ میرے وہ پیارے محبوب کبھی بھی خود غرض نہیں رہے پھر یہاں کیوں خود غرضی دکھا گئے اپنی جنت اور اپنے یاروں سے ملاقات کی خاطر ہم سب کو کڑکتی دھوپ میں یتیم بنا گئے نہیں انہوں نے خود غرضی نہیں کی ہوگی تو کیا پھر وہ تھک گئے تھے نہیں نہیں میرے پیارے استاد جی تھکنے والے کہاں تھے ان پر تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا خصوصی سایہ تھا پھر آخر کیا ہوا کیا وہ حالات سے مایوس ہو چکے تھے ایسا بھی نہیں لگتا وہ ہمت کا کو ہمالیہ تھے اور استقامت ان کے سامنے پانی بھرتی تھی کیا ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں ان کی محبت اور سرپرستی نصیب رہتی شاید یہی وجہ ہو مگر وہ تو نااہل افراد کو زیادہ گلے لگاتے تھے اور کسی کو بھی اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھتے ہی دیکھتے یہ نعمت عظما ہم سے چھن گئی وہ بلند مینار مٹی میں گم ہو گیا وہ اونچا پہاڑ گنج شہیدہ میں سمو گیا وہ ہمارے دلوں کا چین خود چین و سکون پانے چلا گیا آئے میرے اللہ تجھ سے کوئی شکوہ نہیں مگر میں کیسے لکھوں کہ میرے محبوب استاد حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان بھی شہید ہو گئے اب ہم انہیں رحمت اللہ علیہ لکھیں گے انا اللہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منها اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اے میرے پیارے رب ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں مگر تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کس قدر زخمی ہیں کس قدر بے حال ہیں تو نے ہی ہمیں یہ میٹھی اور سکون آور نعمت بخشی تھی تو نے ہی جمیل کو وہ ظاہری و باطنی جمال دیا تھا جس کے ہم گرویدہ تھے بلکہ یا اللہ ہم اس جمال کے محتاج تھے ان کی صفات کو دیکھ کر تیری ذات پر ہمارا ایمان بڑھتا تھا اور ان کے اخلاص کو دیکھ کر ہمیں ماضی کے قصے سچے لگتے تھے یا اللہ وہ تیرے مہمان نوازی میں چلے گئے ہم پر بھی رحم فرما معلوم نہیں ہماری استانی صاحبہ کا کیا حال ہوگا یا اللہ ان پر سکون نشاور فرما انہوں نے حضرت استاد جی شہید کی بے حد خدمت کی اور انہیں حوصلہ دیا یا اللہ اقرا روزۃ الاطفال کے ادارے کی حفاظت فرما یہ میرے محبوب کا باغ ہے جو انہوں نے اپنے خون سے سینچا ہے یا اللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ادارے کو مزید ترقیات اور قوت عطا فرما تاکہ یہ مبارک ادارہ خبیص قادیانیت کی گردن ناپتا رہے یا اللہ جو بندیت پر کرم فرما کہ اب اجڑی اجڑی سی ہے یا اللہ مجاہدین پر خاص رحمت فرما کہ ان کے سروں کا تاج چھن گیا یا اللہ خوشیاں اور سکون بانٹنے والے میرے محبوب استاد پر بے شمار رحمت نازل فرما انہیں حیات شہداء کا اعلیٰ مقام اور جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما یا اللہ مجھ در بدر غم زدہ گناہ گار کو صبر عطا فرما اور اس کتاب کے اجر میں حضرت استاد جی شہید کو بھی پورا پورا شریک فرما آمین یا رب العالمین زیر نظر کتاب دس رسائل پر مشتمل ہے یہ تمام رسائل انیس سو نوے سے لے کر انیس سو ترانوے کے ابتدائی عرصے میں لکھے گئے اس زمانے میں اردو کا کتب خانہ جہادی لٹریچر سے تقریباً خالی تھا دعوت جہاد اپنے ارتقاء کی ابتدائی منزلیں طے کر رہی تھی پہلی مرتبہ عوام کے سامنے فریضہ جہاد کو قتال کے حقیقی معنی میں بیان کیا جا رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ کافی اجنبیت محسوس کرتے تھے ہمارا جہادی رسالہ ایک ہزار کی تعداد میں نکلتا تھا اور زیادہ پڑ جاتا تھا ایک بار نارتھ کراچی کے ایک علاقے میں ہم نے مدارس سے ہٹ کر خالص عوامی جلسے کا اہتمام کیا غالباً تنظیم کی طرف سے پہلا جہادی جلسہ تھا ہم جب اسٹیج پر پہنچے تو سامنے خالی کرسیاں رکھی تھی ہوئی تھیں تنظیم کے امیر صاحب کافی پریشان ہوئے بندہ نے بیان شروع کیا تو ادھر ادھر سے لوگ آ گئے اور حیرت زدہ ہو کر ہمیں دیکھنے اور سننے لگے تب ماحول کچھ اس قابل ہوا کہ تنظیم کے امیر کو خطاب کے لیے بلایا جا سکے مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابتدائی طور پر چند دھکوں کے بعد یہ دعوت بہت تیزی سے عروج پکڑنے لگی اور صرف ایک سال میں ماحول اس قدر بدل گیا کہ رسالہ ذوق شوق سے پڑھا جانے لگا جہادی جلسوں کی رونق بڑھ گئی اور جہادی لٹریچر کی مانگ بڑھنے لگی انیس سو بانوے کے آخر تک دعوت جہاد کو بے پناہ حروج مل چکا تھا اور لوگ جہادی مبلغین کے جلسوں میں ذوق شوق سے آ رہے تھے اور ان کی تقاریر کی کیسٹیں نہایت تیزی کے ساتھ اندرون اور بیرون ملک پھیل چکی تھیں انیس سو ترانوے میں جہادی دعوت نے بہت مقبولیت حاصل کی اور یہ دعوت یورپ اور امریکہ کے ایوانوں سے ٹکرانے لگی آج الحمد اردو کے کتب خانہ میں جہاد کے مبارک موضوع پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں کچھ عرصہ پہلے تک یہ صورت حال نہیں تھی اس زمانہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ گناہ گار پر خاص کرم فرمایا کم عمری اور کم علمی کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے کتاب لکھے گئے اور اللہ تعالی نے انہیں مشرق و مغرب میں اپنی نصرت کی بدولت پھیلا دیا کچھ گاڑیاں خود چلتی ہیں ان کا انجن مضبوط اور دیگر پرزے ٹھیک ٹھاک صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں جبکہ بعض گاڑیاں دھکا سٹارٹ کہلاتی ہیں ان کو مضبوط ہاتھوں سے دھکا دیا جائے تو کچھ سفر طے کر لیتی ہیں اور پھر تھوڑی دور جا کر رک جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمت نازل فرمائے میرے حضرات اکابر پر کہ ان کی مسلسل حوصلہ افزائی نے مجن اہل اور گناہ گار کو کسی نہ کسی طرح کام کے راستے پر چلائے رکھا یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کے شکر کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے میں بارہا کم ہمتی کا شکار ہوا بار بار رک گیا کبھی تھک کر گر پڑا اور کبھی کھائیوں میں جا گرا مگر حضرات اکابر کی محبت شفقت حوصلہ افزائی اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کی نصرت بن کر سامنے آئی اور کسی نہ کسی طرح میں اس مبارک کام سے جڑا رہا اور اس مقدس قافلے کا بار بردار بنا رہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے جہاد کے موضوع پر لکھنا شروع کیا تو میری عمر بیس سال تھی میں خود اپنی نااہلی سے شرمندہ تھا مگر جب بھی کوئی تحریر سامنے آتی تو وقت کے اہل حق کا قابر خوب خوب حوصلہ افزائی فرماتے اور اپنی دعاؤں نصیحتوں اور بعض اوقات انعامات سے نوازتے بس اس چیز نے ہمت بندھائی تو الحمد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک کے بعد ایک تحریر وجود میں آتی گئی شروع شروع میں میں ان رسائل پر میں اپنے نام کے ساتھ مولانا نہیں لکھتا تھا اکابر میں سے بعض نے سختی کے ساتھ مولانا لکھنے کی تلقین فرمائی تب سے نام کے ساتھ مولانا لکھا جانے لگا ان حضرات اکابر میں سے اکثر اس دار فانی سے تشریف لے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو حضرات باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور امت کو تادیر ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے ان تمام رسائل میں جہاد کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا علمی طبقے کے افراد کے لیے وہ قطع نیا نہیں تھا مگر چونکہ ان باتوں کا تذکرہ بہت کم ہو چکا تھا اس لیے ان رسائل کو پڑھ کر ہر کسی کو ایک خوشگوار قسم کی حیرانی ضرور ہوتی تھی چنانچہ کئی بڑے علماء کرام نے بتایا کہ ہم نے فلاں کتابچہ پڑھنا شروع کیا تو پھر پڑھتے ہی رہ گئے اور جب تک مکمل نہ پڑھ ڈالا اس سے جدائی گوارا نہ ہوئی انہی ایام میں برطانیہ جانا ہوا تو وہاں کے اہل علم اور اہل دین طبقے کے ہاتھوں میں ان رسائل کو دیکھا وہاں کے جید علماء کرام نے ان رسائل کا ترجمہ کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی جو بندہ نے بخوشی قبول کر لی تب تقریباً ان تمام رسائل کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا اب بھی انٹرنیٹ کی بعض ویب سائٹوں پر ان انگریزی تراجم کی فروخت کے اشتہارات بندہ نے خود دیکھے ہیں ان دنوں اور بعد میں یہ رسائل لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئے اور اب تک الحمد ان کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے الحمد للہ ہلدی بنعمت ہی الصالحات بندہ کی انڈیا میں گرفتاری سے پہلے یہ تمام رسائل الگ الگ کتابچوں کی صورت میں کئی بار شائع ہوئے چونکہ اس زمانے میں شعبہ نشر و اشاعت زیادہ منظم نہیں تھا اس لیے بعض دوسرے لوگ بھی ان رسائل کو شائع کرتے رہے میری اسارت کے بعد برادر محترم محبی و محبوبی مولانا طاہر حمید صاحب زیدہ قدر نے ان رسائل اور دیگر تصانیف کو سنبھالنے محفوظ رکھنے اور شائع کرنے کا کام محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت سے شروع کیا اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوب جزائے خیر اور استقامت عطا فرمائے انہوں نے بعض مخلص احباب کے ساتھ مل کر ادارت الخیر کی بنیاد رکھی بندہ کی اسارت کے زمانے میں اس ادارے نے ان تمام رسائل اور تصنیفات کو بارہا شائع کیا اور دنیا بھر میں پھیلایا یہ تمام کتابچے الگ الگ تو درجنوں بار شائع ہوئے پھر مولانا نے ان سب کو رسائل جہاد نامی کتاب میں بھی جمع کر دیا رسائل جہاد نامی کتاب انیس سو پچانوے سے شائع ہونا شروع ہوئی اور اب تک اس کے آٹھ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اب حال ہی میں ان رسائل کی ترتیب نو کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ نظر ثانی اور ضروری تصحیح کے بعد اب ان میں سے دس رسائل کو یکجا شائع کیا جا رہا ہے یہ وہ رسائل ہیں جن کا نام سر ورق پر آپ نے پڑھ لیا ہوگا مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام رسائل کو ان مسلمانوں تک بھی پہنچایا جو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مسلمان کبھی غلامی قبول نہیں کر سکتا حالات جس قدر سخت ہو جائیں اس کے دل سے اسلام کی عظمت اور آزادی کا سودا نہیں کھوچا جا سکتا ہندوستان کے مسلمان جو ماضی میں اس پورے خطے کے حکمران تھے آج غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں امت مسلمہ کے اس عظیم امبوہ کو غلامی پر راضی اور مطمئن رکھنے کے لیے کفریہ طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے اور انہوں نے ایسے جعلی مسلمان و فکرین کو کھڑا کیا ہے جو نعوذ باللہ شرک کی غلامی کو فخر بنا کر پیش کر رہے ہیں بندہ جب جموں کشمیر کے علاقہ کوٹ بھلوال کی جیل میں مقید تھا تو بعض کشمیری مجاہدین نے بندہ کو یہ جہادی رسائل دکھائے جو بہت اہتمام سے کثیر تعداد میں دہلی سے شائع ہوئے تھے الحمد ہندوستان کے مسلمانوں تک اسلام کا یہ خالص اور سچا پیغام پہنچا اور انہوں نے اس کا مفید اثر قبول کیا اس طرح ان تک بڑی تعداد میں جہادی تقاریر کی کیسٹیں بھی پہنچی حکومت ہندوستان نے یہ سلسلہ روکنے کی بہت کوشش کی مگر دعوت جہاد کا نور سورج کی شعاؤں سے زیادہ پھیلنے والا ہے سو وہ پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ پھیلتا رہے گا رسائل جہاد نامی کتاب میں رسائل کے علاوہ وہ بہت سارا توصیفی مواد شامل کر دیا گیا تھا بندہ گناہ گار کی سوان حیات اور گرفتاری کا یام میں معروف حضرات نے بندہ کے بارے میں جو مضامین قلم بند فرمائے وہ سب رسائل جہاد کا حصہ بنے رہے یہ کتاب انیس سو پچانوے میں شائع ہونا شروع ہوئی جب کہ بندہ اس وقت چہاڑ جیل دہلی میں اسیر تھا اب نظر ثانی کے وقت ان تمام مضامین کو حذف کر دیا گیا ہے نہ تو ان مضامین کی کوئی خاص ضرورت ہے اور نہ قارئین کرام کو میری سوان حیات یا توصیف سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی بندہ اس طرح کی مدح سرائی کا مستحق ہے عمومی عذاب اور جواہر پار نامی دو رسالے جو بندہ نے انیس سو ترانوے کے آغاز میں جزیرہ عرب میں چند روزہ قیام کے دوران لکھے تھے رسائل جہاد میں شائع نہیں تھے اب اس تازہ مجموعے میں ان کو شامل کر دیا گیا ہے تعلیم الجہاد کی ترتیب چونکہ بدل چکی ہے اور یہ کتاب نئی ترتیب سے شائع ہو چکی ہے اس لیے تعلیم الجہاد کو اس مجموعے میں شامل نہیں کیا گیا یوں اس مجموعے میں کل دس رسالے شامل ہیں اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام دس خزانے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پرانے اوراق نئی ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں ان رسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں افراد کو جہاد سمجھانے اور جہاد پر کھڑا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے یہ جہاد کی بنیادی دعوت پر مشتمل آسان دلائل کی زبان میں لکھے گئے ہیں انہیں پڑھنے سے بغیر کسی ضد و انعد کے مسئلہ جہاد کے اکثر پہلو سمجھ آ جاتے ہیں اور دل و دماغ اشکالات و وساوت سے پاک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نئی ترتیب کو بھی قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اس دعوت کو پہنچائے اللہ تبارک و تعالی اس مجموعہ کو بندہ اس کے والدین اہل خانہ اولاد و اقارب اساتذہ و مشائق رفقا و احباب اور جملہ اہل تعلق کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے اور بندہ کو خاص اپنے فضل سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے اور حاضری کے وقت عفو گزر کا معاملہ فرمائے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين